وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم انت خير الراحمين يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائي سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الله عبد الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى وكذلك يقول سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى وكذلك يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى محترم سامعین اور اسلامی بہنوں اسٹوڈی اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے ہم اسماء حسنہ کے متعلق کچھ بیان کر رہے تھے اللہ کے نام دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سب پیدا ہونے سے پہلے ہی ناموں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں ذرا جو بھی ہو تو ہر ایک کا نام لوگ رکھتے ہیں بچوں کا لیکن اللہ کا نام خود نے رکھا ہے ہم نے اللہ کا نام نہیں رکھا اللہ کا نام اللہ نے ہی رکھا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے بہت سارے لوگ ہم بھی بہت استعمال کر لیتے تھے لیکن اب احتیاط کرتے ہیں اللہ کو خدا بھی کہتے ہیں بالکل غلط ہے نہیں کہنا چاہیے اللہ کا نام خدا نہیں آیا حدیث کے اندر بھی نہیں آیا قرآن کا اندر بھی نہیں آیا اسی طرح گاٹ کہنا یہ بھی نہیں یہ تو عیسائیوں کا گاڈ ہوا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہاں کبھی کبھی ایکسپلینیشن کے لیے تشریح کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ آئی مین گاڈ ایسا صرف اتنا بول کے اللہ کا تعارف اللہ سے کھڑ ایرائی ون یہ بھی نہیں بولنا چاہیے اس کا بھی بہت محدود دائرہ ہو جاتا ہے جو کچھ نام آئے اللہ کے عربی میں ہیں ہم کو جو معلوم ہے عربی ہی نام ہونا چاہیے کوئی بھی رمضان کا مہینہ بھی نہیں بدلتا مانا رمضان گرمی شدت کی گرمی کو رمضان کہتے ہیں چلچلاتی دھوپ کو رمضان کہتے ہیں یا ایک ایسا ویسی زمین کہ جس کے اندر گرمی ہو تو رمضان کا مہینہ گرمی والی زمین تھوڑی ہم کہتے ہیں وہ حج ہے تو حج ہی کہیں گے عمرہ ہے تو حج عمرہ ہی کہیں گے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہی کہیں گے اس طرح ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے جتنے نام ہم کو معلوم ہے اسی نام سے اللہ کو پکارے اسی نام سے اللہ کو بلائیں ولی اللہ الحسن فضر بیا نیک عمدہ بہترین نام اللہ کے ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرو یہ سراراف کے اندر اللہ نے بتایا ہم کو تو اللہ کے نام خود اللہ نے بتائے ہم نے نہیں رکھے اب اللہ کے نام کتنے ہیں بخاری کے حدیث کے اندر تو آیا ان اللہ واحدہ من منحصہ دخل الجنہ اللہ کے ننانوے نام ہیں یہ کم سو نام جو ان کو یاد کر کے سمجھ لے گا سمجھ کے یاد کر لے گا وہ جنت ہی کو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جو نام ہم کو بتائے گئے ہم کو معلوم ہے وہ ایک کم سو نام ہے ننانوے نام ہے لیکن اللہ کے کیا اتنے ہی نام ہے کیا نہیں اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس دعا میں کہتے تھے اللہ عمر انی اسل کا بسمی کا اللہ میں تیرا نام لے کر تج سے دعا کرتا ہوں کون سا نام وہ جو تو نے قرآن میں نازل کیا کسی بندے کو سکھایا یا تو نے اپنے علم غیب میں اس کو رکھا کسی کو سکھایا کتاب میں نازل کیا یا تو نے اس کو بتایا نہیں اپنے پاس رکھا ہے وہ نام ان سارے ناموں کا دے کر اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے قرآن باعث نجات بتا شفا بنا فلاں بنا ایسے اللہ انی اصل کا بیکل اسمن ہولک جو تیرے لیے جتنے نام سمجھ تبھی نفسک تو نے خود تیرا نام بتایا وہ سب ہم کو معلوم ہے او علم تو من خلقک یا کسی کو بھی تو نے انبیاء میں سے بتایا ابستہ سر تبھی فیل مل گئی بھی اندک یا تو نے ان ناموں کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہے بتایا کسی کو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ساری لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے سجدے میں جائیں گے ہو سکتا ہے وہ نام اللہ ہمارے نبی کو بتائے اور ان ناموں کو لے کر بھی اللہ کے رسول دعا کریں گے کہ اللہ سارے لوگوں کا فیصلہ فرما دے تو اللہ کے نام تو بہت ہیں لیکن ننانوے نام گویا سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے بتائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ننانوے نام جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا یہ کہ سب بہت نام ہے ننانوے نام میں یاد کر لیے تو تم کو جنت ملے گی احسا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے شمار کرنا گننا اور سب اس کی حفاظت کرنا اس کا معنی پھر کبھی بیان کریں گے یہ جو نام ہے ان کے علاوہ اور بھی صفات ہیں اللہ کی لیکن ان صفت کی وجہ سے ہم اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے ہم نام نہیں وہ صفت ہے اللہ کے اندر لیکن اسماء حسنہ میں نہیں آئے گا جیسے اللہ تعالی کی ایک صفت ہے ہنسنے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہنستا ہے اب کوئی آدمی ذاحق اللہ کا نام رکھتے ہنسنے والا نہیں ہو سکتا آپ کو صفت ہے لیکن رسم حسنہ میں نہیں آتی صفات اولیاء میں نہیں آتی اس لیے اللہ کو ذاحق نہیں کر سکتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لا کے بندوں سے کہتے ہیں ہے کوئی آدمی محتاج مجھ سے مانگے تو میں اس کی محتاجی دور کروں گا ہے کوئی بھوکا مجھ سے مانگے تو میں اس کی بھوک دور کروں گا اس کی وجہ سے ہم اللہ کو نازل اللہ کو نازل اترنے والا نہیں کر سکتے تو معلوم یہ ہوا صفات کو دیکھ کر نام ہم نہیں رکھ سکتے نام کے جتنے معنی ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے سارے نام اس کے صفات کے ساتھ متصف ہیں یہ بات ذرا علمی بات ہے آپ کو ذرا سا شاید اس کے سمجھنے میں کچھ تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن یہ درس بہت مفید ہوگا سارے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ صاحب اللہ کی صفات کو جاننا سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے ناموں کو جاننا سب سے بڑا علم اس سے بہتر علم اس سے افضل علم ہو ہی نہیں سکتا لوگوں نے لکھا ہے سورہ آراف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا نمبر ہے ایک سو اسی نمبر سورہ آراف کی آیت کے کیا فرماتے اللہ تعالی اور اللہ ہی کے لیے سب سے عمدہ سب سے اچھے سب سے پیارے نام ان ناموں کے ذریعے اللہ کو بلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار جیسے ضرورت ہو ویسے ان ناموں کو لے کر اللہ سے دعا کرو جیسے ایک آدمی گنہ گار ہے اس کو گناہ کا احساس ہو گیا بھائی میں بہت بڑا گنہ گار ہوں وہ یہ کہا اللہ تو غفار ہے مجھے بخش دے اللہ اکبر اللہ میں عیوب سے بھرا ہوا ہوں تو ستار ہے میرا عیب کو چھپا اللہ ہاں ایسے اللہ میں بہت بیمار ہوں پریشان ہوں اللہ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما ہاں ایسے تو اللہ کے ان پیارے ناموں کو لے کر آپ اللہ سے دعا کرو دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی خوبی بیان کر کے اس سے مانگا جائے تو انسان دے دیتا ہے جیسے کسی کو آپ نے کہا بھائی ہاتھی میں سما کچھ دیجیے نا حاتم تائی بڑا سخی ہے نا اب آپ نے ایک آدمی کو ٹائٹل دے دیا حاتم زماں اپنے زمانے کا حاتم تائی ہے بھائی حاتم صاحب کچھ دیجئے نا ایسے عالم صاحب کو سکھائیے نا دیکھو ایسے ہوتا ہے بہادر صاحب کچھ مدد کیجئے نا ذرا ہمت بتائیے نا آپ کی ہاں دیکھو تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے جو نام ہے ان کے ذریعے اللہ کو بلاؤ اور اللہ سے دعا کرو صرف اللہ ہی نہیں صرف رب ہی نہیں موقع کیا ہے وہ نام لینا چاہیے جیسے موقع ہو ویسے نام ہونا چاہیے کوئی آدمی ایسے دعا کرے اگر اللہ سے اللہ تو مجھے معاف فرما دے میں بہت بڑا گنہ گار ہوں یہ اللہ تو انتقام لینے والا ہے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے بہت بڑی بیوقوفی ہے معاف فرمانا غفار کی صفت ہے دشمنوں کو سزا دینا وہ منتقم کی صفت ہے آپ یوں دعا کر سکتے اللہ تو تو اپنے ظالم بندوں کو سزا دیتا ہے یا اللہ اتنے لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں تو منتقم ہے یا منتقم اے انتقام لینے والے ان کو برباد کر میری مدد فرما ایسے بول سکتے ہیں تو اللہ خود سکھاتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرو اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کو قیامت کے اندر سزا دی جائے گی آج طور پر لوگ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نام توغرے میں لگا کے لکھ دیے تو ہو گیا قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب شروع میں پورے نام اللہ کے لکھ کے رہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے پورے لوگ نام پڑھتے ہیں پھر اس کا قرآن شروع کرتے ہیں یہ سب بیکار باتیں ہیں ایسے نہیں ہے اللہ کے نام یاد کرنا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے اس کا خیال کیجیے بہت سارے لوگ اللہ کے پورے نام کو یاد رکھ کے پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے ویاپار شروع کرتے ہیں تو پورے نام پڑھ کے ویاپار شروع کرتے ہیں کیا کیا ہم نے ایسی بدعتیں دیکھیں ایسے سب نہیں تھا اللہ کا نام ایسے پڑھ کے بیپار شروع کرنا ایسے پڑھ کے دکان کھولنا ایسے تھوڑی ہے ان سب کا مطلب لیکن وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نام یاد کر کے وہ ایک طرح سے پڑھتے رہتے ہیں قوالی کی طرح پڑھتے رہتے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کے نماز کے بعد گروپ میں بیٹھ کے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں یا حمید یا حمید نہیں تو ایسا کہتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المحمن ایسے پڑھتے رہتے ہیں ایک آدمی پڑھتا ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے سارے لوگ مل کر پڑھیں تو بھی غلط ہے ایک ایک آدمی بیٹھ کر پڑھے تو بھی غلط ہے اللہ کے نام کو یاد کرنے کا مطلب ان کو جاننے کا مطلب ہے ان پر عمل کرنا ان صفات کو دیکھ کر اللہ کی عزت احترام اس کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا یہ نہیں کہ بار بار اس کا ورد کرتے رہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ کے نام ہر نام کی ایک ایک خصوصیت ہے یہ خاص بات ہے جو صرف اولیاء اللہ جانتے ہیں عام لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کس نام کے اندر کیا خاصیت یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک ایک نام کے ساتھ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جیسے کوئی کہے رحمان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں آپ رحمان کا نام لیتے ہو ستر ہزار فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں اور یہ کس نام کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں کس نام کو پڑھنے سے کیا دل کے اندر کیفیت پیدا ہوگی یہ صرف اولیاء اللہ جانتے ہیں کیا ثبوت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رکھی ہیں لہذا ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اسی طرح بعض جادوگر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو ہم جانتے ہیں اور ہم اس کے نام کی برکت سے غیب کو معلوم کر لیتے ہیں ارے جیسے عالی الغیب والی الغیب والی الغیب ایسا پڑھنا چاہتے کیا ہوتا جی اتنا پڑھتے تو کہا کہ صاحب آپ کے گھر سے جو چیز چوری ہو گئی نا معلوم ہو جاتا کہاں ہے آپ کے گھر کے جو لڑکا یا لڑکی بھاگ گئی نا ہم کو اللہ بتاتا ہے وہ کہاں ہے کیا کر رہی ہے لہذا یہ نام کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہم جانتے ہیں یہ جادوگروں کا کام ہے یہ جو ہے ایسے بدعتی لوگوں کا کام ہے اس پر بھی آپ یقین نہ کیجیے یہ بھی ایک طرح سے بدعت ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے یہ چند بدعت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بدعت یاد آئے تو ہم کو دوبارہ ان کو آئندہ درس میں ذکر کریں گے پھر اس کے بعد اللہ کے نام کا اور ان کے معنی کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ توفیق دے وہ آخر الدعن الحمد للہ رب العالمین